جناب ابو یونس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ انہیں قرآن مجید لکھ دوں اور فرمایا کہ جب تم آیت کریمہ حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى اس پر پہنچو تو مجھے بتلانا چنانچہ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا تو انہیں خبر دی تو انہوں نے مجھے یہ آیت اس طرح لکھوائی حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر نمازوں کی پابندی کرو اور درمیانی نماز یا افضل نماز یعنی نماز عصر کی اور اللہ کے لیے با ادب ہو کر کھڑے ہو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ آیت ان الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے سننے داود حدیث نمبر چار سو دس